تو سلسلہ جب آپ کا ہے تو خصوصیت کے ساتھ آپ نے ہی شرکت کرنی ہے اور بڑے اسلامی بھائی بھی اور اسلامی بہنیں بھی ہمارے سلسلے میں شامل رہی ہے کیونکہ مدنی پھول آپ کے لیے بھی ہیں اور تربیت تو مدنی منوں کی ہم نے ہی کرنی ہے نا تو مدنی منع بھی دیکھیں بڑے اسلام بھائی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہیں اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے اور اس سلسلے میں تربیت فرماتے ہیں ہمارے امیر سنت دامت برکات ملالیہ مدنی گلدستوں کے ذریعے مدنی مذاکرے میں جو مدنی منوں نے سوالات کیے اور جو مدنی منوں سے متعلق سوالات ہوئے وہ ہم اس سلسلے میں چلانے کی کوشش کرتے ہیں آج بھی ہم پیارے پیارے مدنی گلدستے لے کر آئے ہیں اور یہ سارے گلدستے ہمارے اماد بھائی لے کر آتے ہیں یہ اماد بھائی آپ کی ذرا نوازی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے مزاج ہے اللہ ایک لسٹ بنی ہوئی ہے مدنی منوں کے سوالات کی اور آج لسٹ آپ کے سامنے ہے تو مجموعی طور پر کیا کیا مدنی منع آج دیکھ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بتائیے آپ بھی کبھی مدنی منع تھے جی الحمدللہ یہ تو ایسا ہے نا کہ سبھی تھے ہاں سبھی تھے تو اصل وہ یہ ہے کہ ایک آپ کا بھی لڑک پن بھی عمر آپ کی اتنی زیادہ نہیں لیکن آپ کا ایک ایک ایج ایسی گزری ہوگی کہ جس وقت آپ کا یہ نہیں ہوگا شادی پتہ نہیں کب ہوگی کیا ہوگی تو اس ایج والوں کو بھی نا یہ چیزیں سیکھنا ضروری ہے یعنی ضروری کا مطلب سیکھنے کا ذہن ہونا چاہیے کہ آج شادی کا بولنا نہ آج کا مدنی منا کل کو کب خود مدنی منع کا ابا بنے گا تو اب یہ تھوڑی ہے کہ آپ ابا بننے کے بعد تربیت حاصل کر رہے کہ بچے کو کیسے سنبھالنا ہے بچوں کو کیا کیا سکھانا ہے تو بچوں کی جو تربیت ہے ایک تو پہلے اپنی تربیت اپنی تربیت کرنے کے بعد بچوں کو کیا سمجھانا ہے اس کی تربیت آپ ابھی سے لے لیں آپ کوئی بھی ایج میں ہو آپ دادا ابو بھی ہو تو ویسے آپ کو بھی سن لینا چاہیے کوئی بات نہیں ہم چھوٹے کوئی بات نہیں لیکن دادا ابو کی خدمت میں آرز ہے کہ ہم مدنی گلدستے امیر و سنت کے لے کر آئے ہیں تو آپ یہ دیکھیں امیر سنت کس طرح تربیت فرما رہے ہیں اور پھر آپ کو کس طرح کرنی ہے اور کل کو اگر جو ہمارے نوجوان اس طرح بھائی کل کے ابو ہوں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے آج سے تیاری کیجیے تو اب ہم جو مدنی منوں کے ساتھ ہمارا سفر جاری ہے جی وہ ماہ رمضان کا سفر تصور میں جاری ہے رمضان المبارک کے اندر یوں سمجھے ایک مدنی منع کو کیسا ہونا چاہیے ایک مدری منع کو تلاوت کرنے والا ہونا چاہیے تراوی پڑھنے والا ہونا چاہیے روزہ رکھنے والا ہونا چاہیے سمجھدار مدنی منع کو با جماعت نماز ادا کرنے والا ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ مدر مذاکرہ دیکھنے والا ہونا چاہیے ہاں، ہاں، کیا بات ہے یعنی یہ جدول پورا عبادت کا ہے آپ کی رات ہے اپنے رات میں تلاوت بھی کریں آپ تراوی پڑھیں اور مدری مذاکرہ دیکھیں سحری کریں یعنی آپ مغرب سے لے کر کنٹینیو فجر تک آپ کا ایک جدول چل رہا ہو اور اس کے بعد آپ آرام کریں اٹھیں زور کی نماز جماعت سے پڑھیں پھر اگر آپ کو آرام کی حاجت ہے تب بھی آپ سو جائیں اور پھر آپ شام کو کچھ فریش ہو جائیں کچھ مدنی منع اس انداز سے ہوں والدین کو بھی چاہیے کہ مدری منوں کی اس وقت تربیت کریں رمضان مبارک میں مدارس المدینہ میں چھٹی ہوتی ہے اس کا فائدہ اٹھائیں کہ عبادت زیادہ کر سکیں اگر رات میں آپ کو مدنی مذاکرہ دیکھنا ہے فلاں چیز دیکھنی ہے تو اس کے مطابق آپ ترکیب دیکھیں شام میں بھی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے وہ بھی دیکھا جائے تو اپنا جدول ہو اچھا وہ آشقان رسول جو ماہ رمضان مبارک میں اعتقاد میں بیٹھتے ہیں کہیں اور مصروف ہوتے ہیں تو خیر خیریت کے لیے فون تو کرتے ہوں گے بچوں سے پوچھے بیٹا آج آپ نے روزہ رکھا ہے گفتگو میں یہ بھی شامل ہو بیٹا آپ نے آج نماز پڑھی ہے بھائی کوئی چیز ہوتی ہے حال احوال بچوں سے پوچھتے ہیں بچوں سے نماز کا پوچھا جائے بھائی سات سال عمر ہو تو نماز کی تاکید کرے تو کیسے کرے گا ہر کوئی باپ ایسا تھوڑی کہ ہر وقت بیٹھا ہوا ہے ہاں بھائی نماز پڑھ لی یہ تو مطلب ہو بھی نہیں سکے گا کہ ایسی چیز ہو ایک باپ کی بھی کوئی روٹین ہے باپ کہیں بیٹھا ہوا ہے آپ بھی بچوں کے باپ ہم بھی میرے بھی کچھ بچے ہیں تو ہماری بھی کوئی روٹین ہوتی ہے تو ہم اس روٹین میں اچھا، جملے ہیں فکس جملے ہیں آج کیا پڑھا ہاں۔ آج کیا پڑھا یعنی کہ روٹین میں یہ جملے آ ہی نہیں رہے نماز روزہ کیا ہاں، کام کیا سبق ملا کیا اچھا بچہ اگر بتا بھی دے نا میں نے یہ پڑھا تو بولے بس اس کو سے پوچھنا تھا یہ رسم ہاں بس یہ کیا ہاں, ہاں، یہ ہو گیا کیا کیا آج آج کیا پڑھایا آج یہ پڑھایا بھائی کیسے پڑھایا کچھ بات تو ہو بس یہ رٹے رٹائے جملے ہوتے ہیں امتحان میں فرسٹ آنا ہے ہاں۔ اب بھلے جیسا بھی ہو بیٹا تم نے اول نمبر پہ آنے ہیں تو اپنے مدنی منع کو تھوڑا جو آپ یہ رسمی جملے آ رہے ہیں رسمی سوالات ہیں کہ جو کیے جاتے ہیں اس سے ہٹ کر بھی تو آئی ہے اب یہ ہے کہ کتنے بجے اٹھے تھے اچھا سونے سے پہلے جو ہے نا اٹھنے کی تیاری اگر آپ یہ پہلے کروا دیں دیکھیں آپ سو رہے ہیں سوتے وقت نا بچے کا منہ بہت اچھا ہوتا ہے ہاں۔ مومن یہ کہ آپ کی ہر بات مانے گا اچھا جی کھلا پلا کے یہ پھل وغیرہ بھی کھائیں یوں ہے وہ خوش خوش ہونا سو رہا ہوتا ہے اچھا یہی وقت ہے تربیت کا آپ اس کو صبح اٹھنے کی تیاری بتا دیں دیکھیں آپ یوں تو ہے لیکن صبح اٹھتے فجر میں اٹھنا ہے ہاں۔ اٹھنا ہے آپ کو اٹھانا پڑے بیٹا دیکھو آپ نے فجر میں اٹھنا ہے آپ کو کل کتنی مشکل سے اٹھایا تھا ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے کھانا کھایا نا دیکھو آج آپ نے بولا تھا نا میں لے کر آیا ہوں نا جو آپ نے بولا تھا وہ کیا ہے نا پھر جو آپ کو نماز کا بولا وہ کرنا پڑے گا اور مدنی منوں کو کیا کرنا ہے مدنی منوں کو اپنے بھائیوں کو بھی دیکھنا ہے بہنوں کو دیکھنا ہے میں اس میں ایک اور مدنی پھول دوں جی۔ کچھ مدنی منوں کا سائز بڑا ہوتا ہے سمجھدار ہوتے ہیں کچھ کا سائز چھوٹا ہوتا ہے تو اب کیا کرتے ہیں بچے کھیلتے تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپ نے باتیں نہیں کرنی آپ کیا کریں اللہ اللہ اللہ یہ سکھائیں اور جب آپ تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں اور آپ کے چھوٹے بھائی بہن یہ نماز کے لیے تو آپ ان کو بولیں آئے نماز پڑھیں آئے نماز پڑھیں آپ کی بھی یہ ترکیب ہونی چاہیے اور اگر آپ کے امی ابو آپ کو نماز کا نہیں بولتے تب بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے امی ابو اپنی جگہ پر ہیں لیکن آپ نے بھی تو نماز پڑھنی ہے آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے نماز پڑھنے کی اور نماز آپ پڑھیں گے اور رمضان کی اہمیت اپنے دل میں بٹھائیں گے اس کی قدر کریں گے اچھا اب ہوتا یہ ہے ہم چونکہ روزوں کے مسائل کی طرف جا رہے ہیں روزوں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی چلو تھوڑا بہت یوں کر لیتے ہیں ایسا کر لیتے ہیں منہ میں تھوڑا سا ایسا رکھ لیتے ہیں کچھ سپاری رکھ لیتے ہیں تو کچھ کچھ رکھ لیتے ہیں پھر یہ عادتیں ہوتی ہیں جب عمر بڑی ہو جاتی ہے تو پھر بھائی پان بھی رکھ لیتے ہیں تو سگریٹ بھی پی لیتے ہیں یہ سارے کام نہیں کرنے سگریٹ عمر میں تو ٹھیک ہے کم کرتے لیکن اس ایج میں بھی سگریٹ کا تسکا لگ جاتا ہے باس کو یہ تو بہت غلط بات ہے دوست اچھے ہونے چاہیے یہ سگریٹیں اچھی چیز نہیں ہے پھر کیا ہوتا ہے ہم سپاریاں کھا رہے ہیں ہم یہ چیز کھا رہے ہیں پھر بعد میں پان کھا رہے ہیں پان کھا رہے ہیں منہ خراب ہو رہا ہے دانت خراب ہو رہے ہیں بہت خوبصورت سی آپ کی شکل ہے لیکن جب آپ بولتے ہیں اور آپ کے دانت نظر آتے ہیں نا تو مزہ سارا ہو جاتا بھائی ہر چیز کا ایک رنگ ہے نا بھائی بالوں کا رنگ کیا ہے جو مدنی منع بالوں کا رنگ کیا آپ کے کالے ہیں بال ہاں، میرا نہیں ہے کالے <laughs> منوں کی بات ہو رہی ہے مدنی منو آپ کے بال کا رنگ کیا ہے کالے ہیں اچھا یہ جو آپ کی آنکھ ہے اس کے رنگ کتنے ہیں دو ہیں نا ایک سفید ہے اور ایک کالا ہے اب جو سفید ہے وہ کالا ہو جائے کیسا لگے گا اور جو کالا ہے سفید ہو جائے وہ کیسا لگے گا تو ہر چیز کا ایک رنگ ہے اسی طرح دانت کا رنگ کیا ہے پیلا ہے سفید اب دانت جو ہے اس کا رنگ جو ہے وہ اوریجنل جو ہے وہ سفید ہے اب یہ پیلا ہو اور پھر پیلا ہونے کے بعد جو ہے اس میں چھوٹے چھوٹے کالے کالے رنگ کے جو ہے وہ ڈیزائن کے ہوں دھبے کے ہیں کیا ہے اب وہ پڑے ہوئے ہوں تو کیسا عجیب سا لگے گا تو دانتوں کا رنگ کیا ہے سفید اب آپ چیک کر لیں آپ کے دانت کیسے ہیں اب ان کو اپنے اصل رنگ پہ لے کر آنا ہے کہ ان کو سفید کرنا ہے اور یہ سفید کیسے ہوں گے اچھے موتی کی طرح چمکیں گے کیسے کہ جب آپ مسواک کریں گے یا پھر آپ برش کریں گے تو آپ جو ہے اپنے دانت ضرور صاف کیجئے رات کو سوتے وقت بھی مسواک کیجئے وضو کرنے جا رہے ہیں تو وضو سے پہلے بھی مسواک کیجئے انشاءاللہ شاء پیٹ کی بیماریاں بھی دور ہوں گی اور آپ کے دانت بھی چمکدار موتی کی طرح ہاں۔ صاف ستھرے ہوں گے بلا وجہ جو ایکسٹرا چیزیں یہ مین پوری اور یہ چھالیا تھی ابھی آپ چھالیا کھاتے ہوں گے آہستہ آہستہ عادتیں بڑھیں گی آپ کی خراب ہوں گے تو دیکھیے جی ابھی سے ہی عادت اچھی بنا لیں آپ تاکہ آپ کی یہ ساری چیزیں جان چھوٹ جائیں ہاں اب اگر آپ کی یہ عادت بنی گئی اور روز سے بھی آ گئے اور آپ پان سگریٹ والا معاملہ ہے تو روزوں کے مسائل ہو جائیں گے آپ نے بھائی پان سگریٹ یہ چھا لیا اور یہ چیزیں روزے میں تو جانا ہی نہیں اس کی طرف روزے کے علاوہ بھی اس کی عادت نہیں بنانے جی اور یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ یہ چیزیں کھاتے ہیں چھوٹے مدنی منہ ہم پان وغیرہ سگریٹ وغیرہ کی کیا بات کریں لیکن آپ میٹھا میٹھا زیادہ کھائیں گے کوئی بھی چیز آپ زیادہ کھائیں گے تو یہ آپ کو کھا رہے ہیں یا آپ کے دانت کھا جائیں گے بعض مدنی منوں کے دانت ہوتے ہیں جھڑے ہوئے ہوتے ہیں کونے سے کیا ہوا یہ میٹھے کھا کھا کر میٹھا کھا کھا کر اور پھر دانت صاف نہیں کرتے تو پھر آپ کے یہ میٹھے جو ہوتے ہیں آپ کے دانت کھا جاتے ہیں تو آپ جو ہے احتیاط کیجئے ایک چیز جو ہے پسند آ رہی ہے یہ نہیں کہ آپ کو پسند آ گئی تو آپ کھاتے ہی رہے کھاتے رہے وہ دیکھا تھا نا ایک پچھلے مدنی مذاکرے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ آم کے بارے میں امیر سنت سے سوال ہوا تھا تو کتنے آم کھانے تو وہ وہ بھی بھی سائز کا ہم ایک کھائیے روز ہاں آدھا آدھا کر کر دو ٹائم میں کھا لے تاکہ لیکن یہ کہ زیادہ کوئی بھی چیز زیادہ کھائیں گے تو وہ نقصان دے گی ہاں، اب دیکھیں زیادہ کھاتے ہیں تو پیٹ بھی خراب ہوتا ہے پیٹ خراب ہوتا ہے تو الٹیاں بھی ہو جاتی ہیں الٹیاں ہو جاتی ہیں روزے میں تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں تو پیارے مدنی منو پہلے تو اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی کھا لی طبیعت خراب ہو گئی پیٹ خراب ہو گیا اور اگر آپ کو الٹی ہو گئی تو روزے کے معاملے میں ایسا نہیں ہے کہ جیسے بھی خود بخود ہی الٹی ہو گئی اور آپ کو بلکہ بالٹی بھر بھی الٹی ہو گئی اتنی ساری بھی ہو گئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اچھا۔ روزہ کب ٹوٹتا ہے الٹی سے اور کیا اس کی تفصیل ہے آئیے امیر علیہ سنت کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں فخر بول رہا ہوں ملتان سے روزے میں اگر الٹی آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ کھول لینا چاہیے امیر سنت سے میرا سوال ہے روزے میں بلغم کی ہوئی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا مزید جان بوجھ کر کے کرنا کیسا ہے اس کی تفصیلات فیضان نے سنت اوپر سے پیج نمبر دو سو پندرہ آکا میں روزہ میں کرم یا کے سات حروف کی نسبت سے قہ کے بارے میں سات پیرے نمبر ایک روزے میں خود بخود کتنی قہ یعنی الٹی ہو جائے وومیٹنگ ہو جائے آپ بالٹی ہی کیوں نہ بھر جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا نمبر دو اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود قصدن یعنی جان بوجھ کر کی اور اگر وہ منہ بھر ہے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر تین قصدن یعنی جان بوجھ کر منہ بھر ہونے والی قے سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جبکہ قے میں کھانا یا پانی یا سفرا یعنی کڑوا پانی یا خون آئے چار اگر قے میں صرف بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا نمبر پانچ قصدن یعنی جان بوجھ اور نہ آئی تو اب بھی روزہ نہ ٹوٹا نمبر چھ منہ پر سے کم قے ہوئی اور منہ ہی سے دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا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 دیکھیں یہ جو الٹی ہوتی ہے نا یہ ناپاک ہوتی گندگی ہے یہ جیسے پیشاب کی طرح ناپاک ہے یہ اس سے بالکل بچنا ہوتا ہے اس کے چیٹے وغیرہ اور یہ کہ تھوڑا سا ٹیشو پیپر یوں لے لیا یوں لگا دیا ایسا نہیں ہے آپ کو منہ بھی دھونا ہے اپنے کپڑے بھی بچانے ہیں اور اس کا لحاظ رکھنا ہے ایک بات اچھا روزے کے اندر ایک ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر نا وہ الٹی جو ہوتی ہے نا وہ ایک یہ کہ خود ہی اتنی تیزی سے یوں آتی کر کے یوں باہر آ گئی یہ ہوتی ہے وہ منہ بھر کے وہ آپ روک نہیں سکتے خود آ گئی یعنی روکنا چاہے تو بڑی مشکل سے روکیں ایسے کر کر منہ کسی نے بند کر دیا اور یوں کر کر لڑ کر آپ نے روک دیا تو یہ الگ چیز ہے وہ نارمل رکتی نہیں ہے وہ بالکل ایک پریشر سے میدے سے پریشر بنتا ہے اور ٹک کر کر باہر آ جاتی ہے تو یہ جو ہوتی ہے اس طرح کی جو کہ ہوتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جبکہ یہ جان بوجھ کے نہیں جان بوجھ کر کیا مطلب ہے آپ نے ایسا کرتے نہیں ہے کوئی کوئی ایسا کرے اب جا کر الٹی اتنی پریشر سے نکل آئے تو اب جا کر یہ روزہ توڑے گی نارمل ایسا نہیں ہوتا تو جب نارمل ایسا نہیں ہوتا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں وزو وغیرہ ٹوٹنا الگ ہے اس سے کپڑے ناپاک ہونا الگ ہے جسم کا ناپاک ہونا الگ ہے ان ساری چیزوں سے بچنا ہے لیکن روزے کے یہ مسائل اور پھر بلغم کے چنے کے برابر واپس جانے کی کچھ تفصیلات امیر سنت نے بیان کی ہیں ہم آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ سکیں گے اتنی بات سمجھ لیں الٹی ہو گئی روزہ ٹوٹ گیا نا ہر الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نارمل جس انداز سے الٹی ہوتی ہے اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے خود جان بوجھ کر کسی نے کچھ کیا حلق میں انگلی ڈال دی اور اتنی پریشر سے الٹی باہر آ گئی اور وہ بھی بلغم کی نہ ہو مطلب اس کی کنڈیشن پھر جا کر روزہ ٹوٹے گا رمضان سے پڑھے پڑھے بھی سمجھے بھی لیکن فوراً روزہ ٹوٹ گیا یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ چیزیں مسائل ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری آج کے سلسلے کے ذریعے آپ کو یہ بھی معلومات ہوئی کہ روزہ الٹی سے کب ٹوٹے گا اور کب نہیں ٹوٹے گا تو اگر آپ نے ڈائری بنائی ہے تو اس میں آپ یہ لکھیں اور فیضان رمضان کا مطالعہ کیجیے رمضان فیضان رمضان ملتے جلتے تو آپ ان کو اپنے مطالعے میں رکھیں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کی اس کی برکتیں ملیں گی جی مات بھائی مزید آج کا جو مدنی منا ہے کل کو ہو سکتا ہے مدنی منع کے ابو ہیں تو جب مدنی منا بڑا ہو جاتا ہے نا تو بہت ساری چیزیں اس کو ایک ساتھ مدنی منع کو سمجھنی ہوتی ہیں تو بڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اگر جان بوجھ کر روزہ توڑے جبکہ اس کی شرائط پائی جائے تو اس سے کفارہ لازم آ جاتا ہے آپ سمجھے کہ غلطی کا جرم کی سزا دی جاتی ہے اب یہ غلطی کی ایسا ہوگا اچھا یہ کب ہوگا یہ فدان رمضان میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم مدنی منوں کو کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں مدنی منوں کے ذہن میں ایک بات ہو کہ جب ہم بڑے ہو جائیں اور اگر ہم نے جان بوجھ کر توڑا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ کفارہ دینا پڑے یہاں پر مدنی منوں کو پورے مسائل تو سمجھا نہیں رہے لیکن ذہن میں ایک بھاٹ ڈال رہے ہیں ایک بھاٹ جب ذہن میں ہوتی ہے تو کبھی وہ کلک کرتی ہے پھر ان کو بولنے فیضان رمضان پڑھے پھر قاری صاحب سے اپنے امام صاحب سے فیضان رمضان کو سمجھے بھی اور اس کے مطابق ترکیب بنائیں گے مدنی مذاکروں کو سنتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ سمجھ میں آتا رہے گا اب ہم آہستہ آہستہ رمضان مبارک کے بعد عید کی طرف بڑھ رہے ہیں یا ایک مدنی پھول فل تو ہونا چاہیے کہ اتنا پیارا میٹھا مہینہ ہمارے ساتھ رہا اور اس میٹھے مہینے نے ہمیں بہت کچھ دیا نیکیوں کا ثواب بڑھ گیا مسجدوں میں رونق آ گئی تو عاشقان رمضان جو ہے نا اس موقع پر ان پر ایک غم کی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ رمضان مبارک جا رہا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الوداع ماہ رمضان کے اجتماعات بھی ہوتے ہیں تو مدنی منوں کو بھی رمضان مبارک سے محبت کرنی چاہیے اس کے جانے کا کچھ غم بھی ہونا چاہیے عید کی خوشی کرنا اپنی جگہ پر مستحب ہے وہ تو کرنی ہے لیکن کچھ رمضان کی یادیں بھی ہونی چاہیے ایک مختصر سا مدنی گلدستہ عاشقان رسول کی کیفیت کا وہ ہم آپ کو دکھا رہے مدنی منوں کو تاکہ رمضان کیا ہے اور رمضان میں کیسے کلام ہوتے ہیں کیا کیفیت ہوتی ہے وہ بھی کچھ ہمارے مدنی منوں کو یہ بھی یوں سمجھے یہ بھی مدنی ذائقہ ہمارے مدنی منوں کو چکھنے کو ملے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جب گزرے کیسی خوشی تھی جب ہلال رمضان کی جلوہ گری آسمان دنیا پر ہوئی تھی خوشی کی لہر دوڑی ہوئی تھی تیرے آنے سے زمانہ جو طرف پر نور تھا مسجدوں میں مگا جا بجا تیزی سے گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے انتیس رمضان اس کے بھی آخری لمحات رہ گئے الفرا رمضان تیری فرقت اور جدائی

صلی اللہ تعالی محمد اچھا جی اب ہم آ چکے ہیں عید کی طرف عید میں صدقہ دینا یعنی صدقہ فطر دینا یہ بڑوں پر جو باتیں پائی جاتی ہیں ان باتوں کی روشنی میں بڑوں پر لازم ہوتے ہیں اچھا مدنی منوں کے سامنے یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ آج تو ابو ان کے دیتے ہوں گے ٹھیک ہے لیکن ان کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے کل کو بڑے ہونے کے بعد بڑے ہونے کے بعد بھی یہ صورت ہے کہ ایک ہی ساتھ فیملی لیتی ہے اور پتا ہے کہ ابو دے دیتے ہیں تب بھی صحیح ہے اور پرسوں زیادہ بڑے ہونے کے بعد خود ہی فیملی والے ہوں گے تو یہ بات ذہن میں ہو کہ یہ پیسے دینے ہوتے ہیں یہ صدقہ دینا ہوتا ہے اور جو گھر کے بڑے ہیں بچوں کو بتائیں بھی ہاں کہ آپ کا جو ہے میں فطر ادا کر رہا ہوں بلکہ کتنا ہی اچھا ہو جو بڑے ہیں نا وہ بچوں سے اجازت لیں بیٹا آپ کی اجازت ہے میں آپ کا صدقہ فطر دے دوں اس کا فائدہ ہوگا اگر اس کی ہاں۔ اجازت لیں گے تو بچہ چھوٹا بچہ ہوگا اس کو ایک ایک بچے کو یاد آئے گا ایک بچہ ایسا ہوگا کہ وہ اس کو پتا نہیں ہوگا تو وہ پوچھے گا کس چیز کی اجازت ہے کیا دینا ہے تو اس کو بتائیں بیٹا رمضان مبارک کے اندر یہ صدقہ دیتے ہیں اور اس کی ترکیب ہے دیکھیں یہ اجازت دینا شرن لازم نہیں ہے یعنی بچوں کی امی سے بھی اجازت لینا ہر صورت میں شرن لازم نہیں ہوتا تو اب یہ جو سات فیملی ہوتی ہے اس میں اگر ایک ایک سے اجازت لیں بڑے سے بھی اجازت لیں گے جیسے بچوں کی امی سے اجازت لے رہے ہیں تو ان کے ذہن میں ہوگا نہیں یار یہ کام ہو رہا ہے یہ کام ہو رہا ہے ان کے بھی ذہن میں رہے گا آج آپ زندہ ہے کل زندہ نہیں ہے تو تو وہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مدنی منوں کے اگر سامنے کی جائیں تو وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں جی بولا نہیں آتے آپ سنیں بچوں مطلب کا ہم دونوں بات کر رہے ہیں تو یہ سیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم آپس میں ہی گفتگو کر رہے ہیں امیر امیروں گلدسے چل رہے ہیں مدنی منہ اپنے مدرسوں میں بیٹھے ہیں گھر میں بیٹھے وہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ ان کو بولیں کہ بھائی اور بچوں کا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے لیکن آپ اپنا وہ کام کر رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں وہ چیز سیکھ رہا ہے کہیں نہ کہیں وہ یہ جملے سگریٹ پینا آپ کے لیے نہیں ہے اور وہ سگریٹ پینا سیکھ رہا ہوگا ہاں۔ اور کوئی پوزیٹو چیز بھی اسی طرح اچھی چیز بھی وہ اس انداز سے سیکھ رہا ہوگا تو مدنی منوں کے لیے تو یہ ہونا چاہیے اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ اجازت لے کر اس کا فطرہ دیں تو اچھا۔ اس کے ذہن میں فطرے کی سوچ پیدا ہوگی تو اب وہ صدقہ فطر کی کیا مقدار ہے ہم بالکل مختصر سے ایک مدنی گلدستہ ان کو دکھا رہے ہیں مدنی منوں کو لیکن مدنی منوں کو فیضان رمضان قرآن پڑھنا یہ ہمارا آپ سمجھے اب جو سلسلے نا وہ آپ کو تیار کر رہے ہیں فیضان رمضان کے لیے آپ کو سکھانے کے لیے آپ کو بتانے کے لیے بھائی یہ بھی ہوتا ہے رمضان میں یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی کرنا ہوتا ہے یہ بھی کرنا ہوتا ہے اور عید کے دن سب کا فطر بھی دینا ہوتا ہے آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں امیر علیہ سنت سے میرا سوال ہے کہ صدقہ فطر کی کیا مقدار ہے جواب ارشاد فرما دیجیے دو کلو میں سے اسی گرام کم گیہوں یا اس کی رقم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 آپ اور میں نے مل جل کر پورا کیا ہے تو عید ہوتی ہے اور مدنی منوں کی تو عیدوں کی عید ہو جاتی ہے کہ وہ تو بالکل عید بناتے تو مدنی منوں کی عید کے انداز میں کیا ہونا چاہیے اور عید کے موقع پر نئے کپڑے ہیں پرانے کپڑوں کی عید ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں لیکن آج کے روز جو ہے ہم آپ کو سلسلے کے اختتام میں جو بڑا خوبصورت سا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں ہم شہزادہ اتار کی آواز کا ایک حکایت بڑی پیاری واقعہ جو ہے نا وہ آپ نے بیان کیا اور بڑے پیارے مناظر اس کے اندر عید کے لگے ہوئے ہیں آپ مدنی منع دیکھیں گے مزے کو مزہ آ جائے گا دیکھتے رہ جائیں گے ہاں بالکل دیکھتے رہ جائیں گے آپ اور ابھی ہم آپ کو امیر سنت کا مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں دکھائیے سب نئے کپڑے پہنتے تو پرانے کپڑوں میں ہو سکتی سبحان اللہ مدنی منا پوچھ رہا ہے کہ عید کے دن نئے کپڑے کیوں پہنتے پرانے کپڑوں میں عید نہیں ہوتی اور کوئی دو دو تین تین سوٹ بناتے ہیں مدنی منہ تو ضد بھی کرتے ہیں ان کے تین آئے تو ہمارے چار آئیں گے ایسے بھی ہوتا ہے عید پرانے کپڑوں میں بھی ہو سکتی ہے نیا کپڑا عید میں پہننا ضروری نہیں ہے نیا ہو یا پرانا ہو لیکن دلا ہوا ہو سب سے عمدہ کپڑا پہننا جو اپنے پاس ہے وہ مستحب ہے نیا کپڑا پہننا بھی مستحب ہے اگر پہن لے عمدہ نیا تو اچھا ہے سنت کے مطابق ہو جی تو پیارے پیارے مدنی منو عید کے موقع پر یا کسی بھی موقع پر ہم نے ضد نہیں کرنی جو گھر والوں نے دے دیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے پہن لیں جو گھر والوں نے کھانا بنایا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کھا لیں اچھا ضد ہے کیا آپ یہ جملہ سنتے ہوں کہ بھائی ضد نہیں کیجیے ضد نہیں کیجیے ضد ہے کیا آپ کو پتا ہے نہیں مندی منوں کو نہیں پتا ہوگا یہی تو مسئلہ ہے اب یہ ہے ضد یہ ہے کہ سب سمجھا رہے ہیں اب ایک سوٹ آیا ابو نے کہا کہ یہ آپ نے عید کے پہلے دن پہننا ہے اب امی بھی کہہ رہی ہیں بیٹا یہ پہلے دن پہننا ہے آپ نے نہیں پہننا ہے دادی بھی کہہ رہی ہیں یہ پہننا ہے بھائی بھی سمجھا رہے ہیں کہ یہ پہننا ہے اب سب گھر والے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ آپ نے عید کے پہلے دن پہننا ہے یہ کام کرنا ہے اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا یہی ضد ہے یعنی کہ سب آپ کو سمجھا رہے ہیں اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا آپ سب کو سمجھانا شروع کر رہے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں جی آپ آپ اتنے وہ چھوٹے سے تو ہیں اب سب آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا یہ بڑوں کے لیے مدنی پھولے کہ ضد ہے کیا ضد یہ ہے کہ سب سمجھا رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا اور آپ سب کو سمجھا رہے ہیں آپ ایک طرف ہیں پورا خاندان پورے گھر ایک طرف ہے تو اس کو ضد کہتے ہیں آپ کسی بھی کام میں ضد نہ کیجیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس طرح کر لوں گا آپ ایزی رہیے اور بیزی رہیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے آج آپ کے گھر میں جو پکا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کھا لیجیے اب میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں کہ ایک گدا تھا جو کہ بہت کمزور تھا بہت کمزور تھا اب یہ کہ جو اس کا مالک تھا وہ بھی غریب تھا اب مالک کو خود کو کھانے کو نہیں ہے وہ گدے کو کیا کھلائے اب تو جس کی وجہ سے گدا جو ہے وہ کمزور ہو گیا اس کی ہڈیاں نظر آنے لگی ایک مرتبہ جو ہے بادشاہ گزر رہا تھا اس کی گدھے پر نظر پڑی تو گدا جو ہے بالکل کمزور تھا تو اس نے مالک سے کہا کہ ایک کام کرو اس گدے کو ہمارے شاہی استبل میں گھوڑوں کے ساتھ رکھ دو وہاں اچھی غذا شاہی خدمات ملے گی یہ موٹا تازہ ہو جائے گا اب یہ گدے نے جب بات سنی تو گدا بھی خوش ہو گیا اور جو ہے گھوڑوں کے ساتھ شاہی استبل میں جب گیا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اس نے دیکھا کہ لائن سے جو ہے گھوڑے کھڑے ہوئے اب ان کے بال بھی کاٹے جا رہے ہیں اور کوئی شخص آتا ہے وہ ان کے چارے وغیرہ کا جو گھاس وغیرہ اس کا انتظام کیا ہوا ہے ان کی مالش بھی کی جا رہی ہے اب گدا بھی جب وہاں کا چارہ ملا وہاں کی خدمات ملی تو وہ گدا بھی موٹا تازہ ہو گیا اور وہ سوچنے لگا کاش میں گھوڑا ہوتا اب دن گزرتے رہے گزرتے رہے پھر یہ ہوا جنگ کا اعلان اب وہ کہا یہ کہاں جا رہے ہیں تو بولے یہ گھوڑے جو ہے سارے کے سارے جو جنگ میں جا رہے ہیں گدے کا میں بھی جاؤں گا جنگ میں تو اگر گدے نہیں جاتے جنگ میں جنگ میں گھوڑے جاتے ہیں اب یہ سارے گھوڑے جو ہے جنگ میں چلے گئے اب گدے نے دیکھا کہ سارے گھوڑے چلے گئے اب جب واپسی آئے تو جتنے گھوڑے گئے تھے اتنے گھوڑے واپسی نہیں آئے تو گدے نے کہا مجھے کچھ کم دکھ رہے ہیں یہ گھوڑے بولا ہاں باقی جو ہے جنگ میں مارے گئے تو گدا سن کے جو ہے چوک گیا اور جو واپسی آئے ان کا حال یہ ہے کسی کے تیر لگا ہوا ہے کسی کے خون نکل رہا ہے اب جو ہے ڈاکٹر صاحب آئے جو جانوروں کے تھے انہوں نے مرم پٹی وغیرہ کرنا شروع کی اب گدا جو ہے ڈر گیا تو بولا ہے اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہے اللہ کل میں نے سے شکوا کیا تھا کاش میں گھوڑا ہوتا تو نہیں اللہ تعالیٰ میں گدا ہی صحیح ہوں مجھے چارہ کم کھانے کو تو ملتا ہے لیکن اس طرح جنگ میں تو نہیں جانا پڑتا میری ٹانگ میں تیر تو نہیں لگ رہا خون تو نہیں نکل رہا تو کہتا ہے اللہ مجھے جلد از جلد یہاں سے نکال دے مجھے وہ روکی سوکی پسند مجھے روکی سوکی پہ گزارا منظور ہے لیکن یہاں پہ رہنا منظور نہیں ہے تو پیارے پیارے منو دیکھنے میں یوں لگ رہا ہوتا ہے یار یوں ہے یوں ہے لیکن بس اوقات ہوتا نہیں ہے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی یعنی گولڈن رنگ ہے تو وہ سونا نہیں ہوگا لیکن سونا جو ہے گولڈن رنگ کا ہوتا ہے تو آپ کسی کو دیکھ کے متاثر نہیں اچھا ان کے گھر میں یہ پکا اچھا آپ یوں پہننا ہے اچھا آپ اس گاڑی میں آ رہے ہیں جو اپنے پاس گاڑی ہے جو اپنے پاس چیز ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو یہ آج ہم نے آپ کو حکایت بھی سنائی اب ایک اور حکایت ہم سنانے جا رہے ہیں آخر میں شہزاد حضور کی زبانی بڑی دلچسپ حکایت ہے آئیے ملاحظہ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم اپنے سلسلے کو بھی اختتام کریں گے جی دکھائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عید کے دن اپنے بیٹے کو پرانے کپڑے پہنے دیکھا تو رو پڑے بیٹے نے کہا ابا جان آپ کیوں روتے ہیں آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن جب لڑکے تمہیں اس پھٹے پرانے کپڑے میں دیکھیں گے تمہارا دل ٹوٹ جائے گا بیٹے نے کہا ابا جان دل تو اس کا ٹوٹے جو رضا الہی کو نہ پا سکا یا اس نے ماں یا باپ کی نا فرمانی کی ہو اور مجھے تو امید ہے کہ آپ کی رضامندی کے طفیل اللہ بھی مجھ سے راضی ہوگا یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کو گلے سے لگایا اور اس کے لیے دعا کی عید صرف نئے کپڑے پہننے کا ہی نام نہیں بلکہ عید تو اس کی ہے جس نے اپنے رب عز جل کی رضا کو پا لیا الحمدللہ آئیے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں ریبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی